وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته وهو مسؤول عنه والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنه والخادم راع في مال سيده وحم الخم فیما عل سید ہی وحُم ان علاک الکمرا مسعل ہی اوکم صلی اللہ علیہ وسلم معزز حادرین جمع دینی ملی ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں ابھی ایک ہفتہ پہلے میں ہندوستان سے چھٹی سے آیا ہوا ہوں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں جانے کے بعد جو چیز میں نے محسوس کی وہ ہر درد مند انسان کے دل کی آواز ہے جس کا تدارک اور جس کی تلافی اور جس کی طرف اگر ابھی سے دھیان نہ دیا گیا تو آنے والا جو منظر نامہ ہے یا آنے والا جو وقت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا نہ صرف ہندوستان بلکہ اکثر ملکوں کا ہی حال ہے کہ آج جو ہمارے بچے ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر جنم لے رہی ہیں گھروں سے دور بھاگتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے اوقات کو بیجا صرف کرتے ہیں اور نشہ خوری اور اس طریقے سے منشیات کے عادی بنتے جا رہے ہیں تعلیم سے علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اسکول اور مدرسہ جانا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں گھروں سے بھاگ کر کے کئی کئی راتیں گزارتی ہیں اور حد تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ لڑکیاں جا کر کے غیر مسلموں سے شادیاں کرتی ہیں کورٹ میں جا کر کے اپنے والدین کے مرضی کے خلاف اپنے لور سے یا جس سے وہ پیار کرتی ہیں جا کر کے ان سے شادیاں کرتی ہیں یہ جو حالات ہیں میرے بھائیوں بہت ہی تشویشناک ہیں بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں اور آنے والا وقت اس سے کہیں زیادہ اور خراب ہوتا جا رہا ہے آخر ہم اور آپ ذمہ دار ہیں اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اولاد سے بچوں سے نوازا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صرف بچے پیدا کر دینا کافی ہے یا ہمارا نیک ہو جانا کافی ہے اگر ہم نماز کے پابند ہیں روزے نماز والے ہیں دیندار ہیں کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے کیا بچوں کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیا ہمارا قصور نہیں ہے آج اگر بچے بگڑ رہے ہیں تو کیوں بگڑ رہے ہیں کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کیا ہم کبھی اس بات پر دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے بچے آخر کیوں بگڑ رہے ہیں باپ نماز کا پابند ہے گھر والے رو نماز کے پابند ہیں دیندار لگتے ہیں لیکن بچے آخر کیوں بگڑ رہے ہیں آخر اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں اور آخر وجہ کیا ہے کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا ہم قصوروار نہیں ہیں کیا ہم مجرم نہیں ہیں کہ ہم صرف کیا پیسہ کمانا ہی ہماری ذمہ داری ہے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی دھیان دیں کیا ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سعودی عرب کے اندر آ گئے یا کسی اور ملک میں چلے گئے پیسہ کما لیا گھر بھیج دیا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے دوست کون ہیں گھر والے کو اور اس طریقے سے کن کے ساتھ ان کا ٹائم گزرتا ہے کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے کن چیز کی ان کی لت پڑ رہی ہے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا ہم اس کے قصوروار اور مجرب نہیں ہیں میرے بھائی سچائی یہ ہے حقیقت یہ ہے اگرچہ یہ بات بہت کڑوی ہے اور وہ حقیقت یہ ہے جیسا کہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحبت المودود کے اندر بیان کیا ہے کہ اولاد کی بگڑنے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا عمل دخل ہے تو والدین کا ہوتا ہے والدین کو جیسے بچے بگڑتے ہیں والدین کو جیسے بچے خراب ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری صرف پیدا کر دینا تو کرنے والا رب العالمین ہے لیکن پیدا کر دینے کے بعد اس کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آتی ہے ہمیں اللہ حرب العالمین نے ایک لڑکا دیا اولاد ہمیں دی ہے اس اولاد کی تربیت کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے یہ ماں باپ بچوں کا ہمارے اوپر حق ہے اور قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ماں باپ سے بعد میں سوال ہوگا کہ ماں باپ نے یہ بچوں سے کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کی نہیں ادا کیا پہلے ماں باپ سے سوال ہوگا کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا اس کے بارے میں ہر باپ کو تیار رہنا چاہیے ہر ماں کو تیار رہنی چاہیے کہ قیامت کے دن سے جواب دہ ہونا ہے جواب دینا پڑے گا اسے قیامت کے دن کہ ہم نے تمہیں ایک امانت دی تھی تمہارے گردن کے اندر تم نے امانت کا حق ادا کیا ہے تم نے امانت کے اندر خیانت کی ہے اس کا جواب ہر انسان کو تیار رکھنا چاہیے اس لیے ماں باپ سے پہلے سوال کیا جائے گا کہ تم نے تم کو ہمیں اولاد دی تھی تم نے ان کا بچوں کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا بچوں پر ماں باپ کے حق بعد میں عائد ہوتے ہیں اس لیے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا کمانے کے قابل ہو جائے گا تب بچے کے اوپر ماں باپ کا حق بنتا ہے لیکن ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق پہلے سے عائد ہو جاتا ہے حتیٰ کی شادی سے پہلے ہی اور اس طریقے سما کے اوپر بھی گھر والوں کے اوپر بھی لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کے اوپر پہلے سے بچوں کا حق عائد ہو جاتا ہے اس لیے ایک عالم کے پاس ایک آدمی جاتا ہے اللہ رب العالمی اس کو چھ ماہ کا بچہ ادا کیا چھ ماہ کی عمر ہوتی ہے ایک کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد سے سوال کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد دیا ہے میں کیسے اس کی تربیت کروں وہ عالم کہتا ہے کہ اس کی تربیت کا وقت نکل گیا ہے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہتا بھی ہمارے بچے کی عمر چھ مہینے کی ہے اور عالم صاحب یہ کہہ رہے کہ وہ اس کی تربیت کا وقت نکل گیا ابھی تو بچہ بولنا بھی شروع نہیں کیا چلتا چلنا پھرنا بھی نہیں شروع کیا ابھی بچے کی عمر صرف چھ مہینے ہے اور عالم صاحب یہ کہہ رہے کہ تمہارے بچے کی تربیت کا وقت نکل گیا عالم صاحب ان کو سمجھایا کہ شادی سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم شادی کس سے کرنے جا رہے ہو لڑکی کے گھر والے بھی سوچیں اور اس طریقے سے لڑکا اور اس کے گھر والے بھی سوچیں کہ ایک دیندار خاتون سے شادی کریں ایک دیندار لڑکے سے شادی کریں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ایک عورت سے لڑکی سے نکاح چار چیزوں کی بنا پر ہوتا ہے مالداری خوبصورتی حسب و نصب اور دینداری کی بنا پر اور ہمارے بن فرمایا کی فضل اور بداد الدین دینداری کو ترجیح دو یا دین والی عورت اور لڑکی کو ترجیح دو اس طریقے سے ہمارے نبی لڑکے کے بارے فرمایا ادا جا تم من تردون دین و خلقہ صدو وجوہ جب تمہارے پاس دیندار رشتہ آ جائے اس کی شادی کر دو دیندار بھی ہے اخلاق مند بھی ہے اس کی شادی کر دو اگر نہیں کرو گے دنیا کے اندر فتنہ اور فساد ہوگا اس لیے بچے کی تربیت کا مرحلہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے کہ لڑکی کو والے کو چاہیے کہ اچھے لڑکے کو تلاش کر دیندار ہو معاہد ہو کتاب و سنت پر چلنے والا ہو نمازوں کا پابند ہو منشیات اور سے بری اور پاک ہو اور اس طریقے سے اخلاق مند ہو اور اس طریقے سے دین کے پر عمل کرنے والا ہو ایسے ہی لڑکے والے کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے اپنے گھر کی ملکہ ایسی عورت کو بنائے جو دیندار ہو کیونکہ بچوں کی دینداری پر اس کے ماں باپ کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور ایک باپ جو ہوتا ہے عام طور سے اپنی زندگی کا اکثر حصہ باہر گزارتا ہے اگر بیوی ساتھ میں رہتی تو بھی تو بھی اور اگر ساتھ میں نہیں ہے تو اور زیادہ اسی صورت میں ماں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چونکہ باپ جو ہوتا ہے روزی روٹی کی تلاش میں باہر رہتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتا پورے خاندان کو تعلیم ملتی ہے پورا خاندان سدھرتا ہے اور ایک لڑکا اگر تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس سے بھی فائدہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چونکہ گھر کی ذمہ داری عورت کے اوپر آتی ہے اور مرد اپنے گھر سے زیادہ تر دوری دور رہتا ہے اس لیے عورت کے اوپر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی دیندار ہو اور نیک ہو اگر دونوں نیک اور دیندار ہوں گے تو بچے بھی اس طریقے جنم لیں گے اور باقاعدہ مثال دی جاتی ہے کہ مثال بچے کی تربیت کی مثال کسان سے دی جاتی ہے جس طریقے سے کسان ہوتا ہے جب وہ کسان کسی زمین کے اندر فصل اگانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے زمین کو تلاش کرتا ہے کہ کون سی زمین کس فصل کے لیے زیادہ موزوں اور درخیز ہے جو زمین گل جو زمین جہاں گنا پیدا ہوتا ہے وہاں کاجو اور سیب کی کھیتی نہیں کی جاتی ہے یا اس طریقے سے جو زمین جس کے لیے زیادہ موضوع ہوتا ہوتی ہے اس زمین کو وہ کسان اس کے لیے منتخب کرتا ہے اور وہاں پر بیج بوتا ہے اور بیج بھی صحیح بوتا ہے اچھی اور تندرست ایسی بیج نہیں بوتا ہے جو سڑیل ہو اور اس طریقے سے جو جو بجھی ہوئی بیج ہو کیونکہ جیسی بیج رہے گی اسی طریقے اس کے اندر پودا بھی نکلے گا اور جب پودا نکلتا ہے تو پودا نکلنے کے بعد جو کسان ہوتا ہے اس کو زمین کو فصل کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیتا بلکہ باقاعدہ اس کا خیال رکھتا ہے اسے پانی دیتا ہے اور جو جنگلی پودے آ جاتے ہیں جنگلی پودوں کو دور بھگا نکالتا ہے اور اس طریقے سے پانی دیتا ہے شراب کرتا ہے جا جا کر کے باقاعدہ کھیتی کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد جب فصل پکنے کے لیے تیار ہوتی ہے تب جا کر کے اپنی فصل کو کاٹتا ہے یہی مثال ایک ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی چاہیے کہ پیدا ہونے کے بعد ہی بچوں کو بیکار نہ چھوڑ دے کوئی کسان کسی بھی فصل کو پیدا لگنے کے بعد یا فصل اگنے کے بعد پودا آنے کے بعد اسے بیکار نہیں چھوڑ دیتا ہے آپ نے کوئی ایسا کسان نہیں دیکھا ہوگا جس نے زمین کے اندر بیج بو دیا ہو اور بیج بونے کے بعد اس وقت جائے جب فصل کاٹنے کا وقت ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ باقاعدہ جاتا ہے اور اس کا دھیان دیتا ہے اور سیراب کرتا ہے پانی دیتا ہے اور جس چیز کی ضرورت ہوتی اسے مہیا کرتا ہے جراثیم کچھ دوائیں بھی دیتا ہے تاکہ جو جراثیم آگے ہیں ہماری فصل یا ہماری کھیتی اس سے محفوظ رہے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتا ہے یہی مثال ایک ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو اولاد کیا ہے تو اولاد مل جانے جانے کے بعد اسے بیکار چھوڑ دینا یہ میرے بھائی خیانت ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن سوال کرے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کلکم رائن ہی تم میں سے ہر آدمی رائی ہے ذمہ دار ہے نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک جو ملک کا سربراہ ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہمارے جو جس ملک کا حکمراں ہوتا ہے اس حکمراں سے اس ملک کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس کے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اسے اس کے گھر کے بارے میں اس کے شوہر کے مال کے بارے میں اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نہ پوری کرتے ہوئے ہم دوسروں کی ذمہ داریوں میں دخل دیتے ہیں آج ہم دو جگہ اکٹھا ہوتے ہیں دو لوگ چار لوگ سب سے پہلے ہماری سیاست پر گفتگو ہوتی ہے سعودی عرب پر گفتگو ہوتی ہے قطر پر گفتگو ہوتی ہے کویت پر گفتگو ہوتی ہے امریکہ پر گفتگو ہوتی ہے دوسرے ملکوں پر گفتگو ہوتی ہے ہماری جو ذمہ داری ہے ہمارے گھر کی صلاح کی اس کے بارے میں ہم کبھی گفتگو نہیں کرتے کہ کیا ہم نے اپنی گھر کی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں ادا کی ہے ہم سے سعودی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا ہم سے قطر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ہم سے کسی اور کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ہم سے سوال ہوگا ہمارے بچوں کے بارے میں ہماری بہنوں کے بارے میں ہمارے جو ماتا تھے ان کے بارے میں سوال ہوگا کسی ملک کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا یہ تو ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اس لیے دوسروں پر ذمہ داری تھوکتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہوئے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے پورے سعودی عرب کی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہمارا بچہ بگڑا ہوا ہے ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے اور گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے گھر کے اندر کچھ دینداری نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے یہاں کے ملک سلمان کے بارے میں گفتگو کرتے ولی عہد محمد بن سلمان حفظ اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے دوسرے ملکوں کے بارے میں گفتگو کرتے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ سوال کیا جائے گا اس ملک کے بارے میں یا کسی اور ملک کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا ہم سے اور آپ سوال ہمارے اولاد کے بارے میں ہوگا ہم نے اپنے اولاد کی ذمہ داری نہیں ادا کی اور دوسروں کی ذمہ داریوں میں داخل ہو کر کے اپنے چوراہوں پر اور گھر کے اندر اور دو جگہ دو تین لوگ جہاں اکٹھا ہوتے ہیں ہماری گفتگو یہی ہوتی ہے اسی کے بارے میں ہمارا پورا ٹائم گزر جاتا ہم کبھی سوچتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اور جن کے ہمارے میں آتاحت لوگ ہمارے ہیں کیا ان کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اپنے بارے میں ہم کبھی سوچتے کہ ہم کتنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ایک سال ہمارے پاس آئے کہاں سے یعنی عرب کے کسی ملک کے سیاح سے بارہ سال پہلے کی بات ہے نہ ان کے پاس موش تھی نہ داڑھی تھی نہ موش تھی نہ ان کے پاس داڑھی تھی ابھی بھی وہ صاحب موجود ہیں جویل کے اندر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں اور اس طریقے سے آپ کے کانفرڈنس پڑھتا ہوں میں آپ سے بہت متاثر ہوں اور میں کہا کرتا تھا کہ کاش میری آپ سے ملاقات ہو جائے جویل داوا سینٹر کے اندر آئے اور میرے بھائی اللہ تعالیٰ گواہ ہے اللہ کے سر پر ممبر پر میں کھڑا ہوں اور خطبہ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک لفظ کا قیامت میں سوال کرے گا ان سے ہماری جب گفتگو کی شروعات ہوئی انہوں نے کچھ نہیں پوچھا سوا شروع میں سلام اور کچھ چیزوں کے بعد سب سے پہلے جو گفتگو ہوئی ملک فات کے بارے میں گفتگو کیا سب سے پہلے گفتگو کہ دیکھیں اس کے پاس داڑھی نہیں ہے داڑھی ایسا رکھا ہوا ہے جو داڑھی بادشاہوں کیا نام ہے فرنچ کر داڑھی ہے ہم نے کہا کہ آپ کو بات کرنے سے پہلے اپنی شکل دیکھ لینی چاہیے تھی نہ آپ کے چہرے پر موش ہے نہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ ملک کے بارے میں سوال کریں یہ آج ہماری حالت بنی ہوئی ہے ہر انسان اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرنا چاہتے دوسروں کے بارے میں پوچھتے ہی کو ادا نہیں کر رہا ارے بھائی اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا اللہ موجود اللہ ہاں ہے موجود ہے اللہ تعالیٰ کے کے دن سوال کرے گا آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ ان لوگوں کے بارے میں جن کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے ہماری جو ذمہ داری ہم سے سوال کیا جائے گا آج اپنی ذمہ داری نہ ادا کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے دوسروں من دخل اندازی کرتے ہیں یہ آج ہمارا ہر مسلمان کا تقریباً کم و بیش اکثر لوگوں کے منہج بن چکا ہے یہ منہج غلط ہے میرے بھائیوں یہ خوارج کا مناج ہے یہ ان لوگوں کا مناج ہے جو صلب سالین کے ناج پر نہیں تھے ایسے منہج سے انسان کو دور رہنے کی ضرورت ہے آپ کی ذمہ داری جو اللہ نے پرال میں دی ہے اس ذمہ داری کو آپ ادا کیجیے اس سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہمارے بھی نے پوچھا آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے بادشاہ بھی ذمہ دار ہے بادشاہ سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اللہ سے سوال کرے گا جیسے ہم سے سوال کیا جائے گا ہم ہم بھی بادشاہ ہیں اپنے گھر کے ہماری بیوی اپنے گھر کی ملکہ اور رانی ہے جیسے ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے ایسے ہم بھی اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں ہم بھی اپنے گھر کے بادشاہ ہیں ہمارے گھر کے اندر اگر خرابی ہو گھر کی اصلاح کوئی دوسرا آ کر کے نہیں کرے گا آپ کے گھر کا مکیہ فرمان ہے آپ کے گھر کا یہ سی پنکھا خراب ہے آپ کو کرنا ہے کوئی دوسرا آدمی آ کر کے آپ کے گھر کے مکیب کو صحیح نہیں کرے گا آپ کے چھت ٹوٹی ہوئی ہے آپ کی کھڑکی خراب ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کوئی باہر کا آدمی آ کر کے اس کی صلاح نہیں کرے گا کوئی باہر کا آدمی اس کو صحیح نہیں کرے گا آپ کی ذمہ داری آپ دوسروں کو تھوکیں کہ میرے گھر کی کھڑکی خراب ہے کوئی نہیں بناتا آ کر کے میرے گھر کا جو فرمان خراب ہے دوسروں کو آپ جا کر کے کر دوسروں پر جا کر کے آپ نظر رکھیں اور اپنے گھر پر آپ کی کوئی نظر نہ ہو ہماری کوئی نظر نہ ہو اس سے بڑا احمد پر خوب انسان کون ہوگا جو اپنے گھر کی فکر نہ کرتے ہوئے دوسروں کی فکر کریں اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اللہ فرماتا کو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرو اس کے بعد دوسروں کے بارے میں سوچو پہلے اپنے بارے میں سوچو آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے ہمارا بچہ اگر دیندار نہیں ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کے بچوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا ہمارے بچے کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا اس کے آج کا ماحول بنا ہوا ہے جہاں جائیے ہر ہر جگہ ہم نوز بلّہ یہ گفتگو ہوتی ہے لوگ یہی پوچھتے یہی سوال کرتے ہیں کوئی آدمی اس بارے میں گفتگو ہی نہیں کرتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں ہم نے کہاں تک ادا کیا اس امانت کا ادا کیا کوئی آدمی اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا ہر آدمی دوسرے کے بارے میں پوچھتا ہے دوسرے کے بارے میں لگا ہوا فلاں آدمی ایسا ہے فلاں آدمی ایسا ہے فلاں ملک ایسا ہے ولی حد ایسا کر رہا ہے پرنس ایسا کر رہا ہے بادشاہ ایسا کر رہا ہے اللہ پورا وقت برباد کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اسے فرشتے موجود ہیں جو ہماری ہر زبان سے نکلی ہر بات کو درج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں میرے بھائی لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور اللہ کے سن فرمایا ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین اولاد آ کے جن کی بھی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین ان سے ان کے بارے میں سوال کرے گا ہم اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے سب سے بہتر چیز جو چھوڑ کر کے جاتے ہو ان کی تعلیم ہے اور ان کا اچھا ادب دینا ہے سب سے بہتر چیز جو انسان اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر کے جاتا ہے یہ اولاد ہماری گردنوں میں اللہ رامن کی امانت ہے ان کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کہ ہم نے ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی ہے اگر آج ذمہ داری ہم ادا کریں گے تو آج جو ماحول ہے معاشرے کا اور جو تباہی و بادی آئی ہوئی ہے جو طوفان آیا ہوا میرے بھائیوں وہ طوفان رک جائے گا ہر آدمی اگر اپنی ذمہ داری کر لے ہر آدمی اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کر لے کہ مجھے اپنے گھر کے بارے میں فکر ہے بس میں اپنے گھر کی اصلاح ہر آدمی اگر یہ سوچ رہے تو ہر گھر کے اندر اصلاح ہو جائے گی ہر گھر کی اصلاح ہو جائے گی اور جب گھر کی اصلاح ہو جائے گی میرے بھائیوں تو پورا معاشرہ کیونکہ معاشرہ فر سے بنتا ہے ایک معاشرہ گھر سے بنتا ہے چند فراز مل کر کے ایک سوسائٹی بنتے ہیں پورے سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی آج ہم لوگ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں لیکن کیا ہوا میں یہ نہیں چاہتے کہ اسلام پہلے ہمارے اوپر نافذ ہو ہم نہیں چاہتے کہ اسلام ہمارے اوپر نافذ ہو ہمارے بچوں پر اسلام نافذ ہو ہمارے اولاد پر اسلام نافذ ہو ہماری بیوی پر اسلام نافذ ہو ہمارے گھر والوں پر اسلام نافذ ہو ہم یہ نہیں چاہتے ہم دوسروں پر اسلام نافذ کرنا چاہتے کہ دوسروں پر اسلام نافذ ہو جائے میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے اسلام کیا ہے یہ اسلام بندوں کے لیے آیا ہوا ہے اسلام بندوں کے لیے آیا ہے بندے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں گے اسلام خود بخود دنیا کے اندر نافذ ہو جائے گا اس سے ہمارے اس سے ہم سے سوال کیا جائے گا لہٰذا سب سے بڑی ذمہ داری میرے بھائی اور ہم اس کے قصروار ہیں ہم مجرم ہیں بچوں کی بگڑنے کا ذریعہ اور سبب ماں باپ بنے ہوئے اس لیے کہ بچوں کی صلاح کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے ایک اچھا ایک اچھا اسوا اور نمونہ اور آئیڈیل اچھا ہونا ضروری ہے اگر ماں باپ آئیڈیل نہیں ہے بچوں کے لیے تو اولاد بھی اسی طریقے سے بنے گی آج تو ماحول ایسا ہے کہ ماں باپ اچھے اور نیک ہیں پھر بھی اولاد خراب ہو رہی ہے باہر کا ماحول دیکھ کر کے اور ان سے متاثر ہو کر کے اور اگر اولاد ماں باپ ہی خراب ہیں تو ظاہر بات ہے کس طریقے سے اس کی اولاد نہیں بن سکتی ہے اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ماں باپ خود پہلے اپنی اصلاح کریں بچوں کی اصلاح کرنے سے پہلے ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ایک صحابیاں فرماتی ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے اور میں نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا کیا میں تمہیں کھجور دیتی ہوں ہمارے بھی نے پوچھا کہ تمہارے پاس واقعی کھجور ہے کہا کہ ہاں کھجور ہے میں اسے کھجور دوں گی اگر وہ میرے پاس آ جائے گا ہمارے بھی نے فرمایا اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو تم جھوٹی شمار کی جاتی ہے آج دیکھیے ہمارا کیا ماحول ہے کس طریقے سے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں ایک ماں نماز نہیں پڑھتی باپ نماز نہیں پڑھتا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا اولاد کیسے نماز پڑھے گی ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں اولاد کیسے سچ بولے گی ماں پردہ نہیں کرتی ہے کیسے اولاد اس کی بچیاں کیسے پردہ کریں گی اور اس طریقے سے خلوت جلوت میں ہر چیز میں ان کے یہاں اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزرتی ہے گھر کا دینی ماحول نہیں ہے تو بچہ کس طریقے سے متاثر ہوگا اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ سب سے پہلے پر بچوں کا ہم دینی ماحول مہیا کریں ان کی دین کی تربیت کریں جسمانی نما تو ہر بچے کی ہو جاتی ہے اللہ رب العبی روزی کا ذمہ دار ہے جسمانی نشو نما کی سب سے زیادہ ہم لوگ اس پر زیادہ دھیان دیتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ روحانی تربیت کی ضرورت ہے جس طریقے انسان کا جس بچے کا جسم ہوتا ہے وقت پر بڑھتا ہے اور بڑا ہوتا ہے ایسے انسان کی روح ہوتی ہے انسان کا نفس بھی ہوتا ہے اس کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کی تربیت کرنا اور لوگوں کا تذکیہ کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی اللہ رب الامین المین رسول یتلو علیہم یہ تلوایات کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پر لوگوں میں انہیں میں سے رسول بنا کر کے بھیجا جو ان پر ان کی آیتوں کی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ دین پر ان کی ان کی تربیت کرنا دین پر ان کو ان کو دین پر چلنے کی ترغیب کرنا دین پر قائم رہنے کا حکم دینا یہ تربیت تسکیے کا معنی ہے اور یہی ذمہ داری اللہ ہر غلامین نے ہر ماں باپ کو دی ہے بچوں کے بگڑنے میں جہاں بہت زیادہ اہم رول ہے میرے بھائیوں ایک باپ کا ایک باپ کا میرے بھائیوں اپنے بچوں سے دور رہنا یہ سب سے بڑا سبب ہے یا بڑے سبب میں سے ایک اہم سبب ہے کہ آج بچے ہمارے بگڑتے جا رہے ہیں آج ہم پیسہ بھیج دیتے یہاں سے لیکن بچوں کے بارے میں دھیان نہیں دیتے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم دور ہیں ایسے لوگ بھی میرے بھائیوں کہ دو دو سال تک تین تین سال تک گھر نہیں جاتے ہیں ایک باپ لڑکا اپنی ماں کی بات کو زیادہ نہیں سمجھتا ہے ماں تو گھر کے اندر رہتی ہے لڑکا باہر رہتا ہے کیا کرتا ہے ماں نہیں جا سکتی دیکھنے کے لیے یہ باپ کی ذمہ داری ہے اس لیے جو بیٹا ہوتا ہے باپ سے زیادہ ڈرتا ہے ماں کے مقابلے میں اور باقاعدہ سروے کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں ان کے لڑکے زیادہ بگڑتے ہیں ان کی اولاد زیادہ بگڑتی ہے کیوں اس لیے کہ باپ کے دور رہنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے کے لیے ہم اپنے بچوں کی آخرت گوا دیں اپنی آخرت گوا دیں کہیں ایسا تو نہیں ہم کر رہے اس لیے ہمیں اس پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ یہ مجبوری ہے ہر انسان نہیں رہ سکتا ہے ہم اس ہم جو ہے مجبوریوں کا خیال اسلام کے اندر رکھا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم یہاں پر صرف پیسے کمائیں بچوں کے بارے میں دھیان نہ دیں دو دو سال تین سال تک نہ ہم جائیں یہ یہ, یہ اللہ رب العالمین ہم سے بات نہیں کہی آپ کو اللہ توفیق دے بچوں کو ساتھ رکھیں اگر ساتھ نہیں رکھ سکتے چھ مہینے کے اندر جائیں چھ مہینے میں نہیں جا سکتے سال بھر کے اندر جائیں کم سے زیادہ زیادہ جانے کی کوشش کریں اور باقاعدہ ہمیشہ دھیان دیں بچوں پر دھیان دیں ان سے بات کریں ان کی دینی تربیت پر دھیان دے ان کو کیسے بھیجیں تقریریں ان کو بھیجیں علماء کے ساتھ ان کا رابطہ رکھیں اور اس طریقے دین کی تربیت پر ان کا دھیان دے اگر آپ دھیان نہیں دیں گے میرے بھائیوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیسہ تو کما لیں گے لیکن ہماری اولاد بگڑ جائے گی آج دنیا میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے گئے وہ مال اولاد مال دولت کوٹیاں محلہ سب کچھ لیکن میرے بھائیوں دو سال کا عرصہ نہیں گزرا ان, ان, ان بچوں نے سارے مال کو بیچ کر کے کھا لیا کیوں اس لیے کہ بچوں کی تربیت نہیں کی گئی ابھی میں گیا ممبرا کے اندر دیکھا ایک آدمی کی میرے بھائیوں میں نام نہیں لے سکتا اس شخص کا اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی آج اس کے بچے شراب پیتے جو بھی چھوڑ کر کے گیا وہ سارے بچے شراب پینے میں اور عیاشی کرنے میں اور رنڈی بازی کرنے میں پورا پیسہ وہ خرچ کر رہے ہیں اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں اس آدمی کو بھی دیکھا ہوں اور اس کے ساتھ وہاں پر ممبرا میں جب میں تھا تو اس طریقے اس کے ساتھ کئی سال ہم نے گزارے میرے بھائی ہم سے آتا تھا بات چیت بھی ہوا کرتی تھی یہ کیوں ایسا ہے پیسہ چھوڑ کر کے تو ہم چلے گئے اپنے بچوں کے لیے لیکن ان کی ہم نے تربیت نہیں کی دکان بیچ دیا ساری چیزیں بیچ دی ہیں اور آج میرے بھائی وہ جو ہے شراب کا ایک عادی بن چکا ہے اور اس کے سارے بچے اس طریقے سے بن گئے اس کا کس کا قصور ہے کیا صرف بچوں کا قصور ہے بچوں کا صرف قصور نہیں ہے اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے ہم نے کبھی ان پر توجہ نہیں دی کبھی ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا اور اس طریقے سے اسی لیے ہمارے میں نے فرمایا جب بچے سات سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو دس سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھیں بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارو کون باپ ہے ایسا کون ماں ایسی ہے جو اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارتی ہو ہم سوال کرتے ہیں شاید لاکھوں میں کوئی ایسا ملے گا جو میرے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارتا لیکن وہی بچہ اگر کوئی چھوٹا موٹا غلط کام کر دے گا ماں باپ اس کو ضرور ماریں گے آج یہ ہماری حالت بن گئی لہٰذا میرے بھائیوں قبل اس کے کی یہ طوفان ہمارے گھروں کو برباد کر دے اور اس طریقے سے پورا معاشرہ تباہ و بربادی کے دہانے پر آ کر کے کھڑا ہو جائے بلکہ کھڑا ہو چکا ہے قبل اس کے کی میرے بھائیوں اس کا تدارک نہ کیا جا سکے وقت ہے ہمارے پاس اگر ابھی ہم نے سمجھ لیا اور اس کی نزاکت کو سمجھ لیا اس کی اہمیت کو سمجھ لیا کہ جب تک بچوں کی صلاح نہیں کی جائے گی معاشرے کی صلاح نہیں ہو سکتی کیونکہ اصلاح کی بنیاد بچپن سے ہوتی ہے اور دین سے ہوتی ہے اگر درخت بڑا ہو گیا بڑا ہونے کے بعد آپ درخت کو کدھر بھی نہیں جھکا سکتے لیکن اگر پودا ہے اس پودے کو جدھر جھکانا چاہیں آپ ادھر جھکا سکتے ہیں لہذا اصلاح اور تربیت بچپن سے ہوتی ہے پیدا ہونے سے پہلے سے ہوتی ہے اس لیے آج ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے لیکن کوئی بات یہ نہیں دعا کرتا ہے ماں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد ادا کرنا اس لیے شریعت کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ہمیں نیک اولاد کی دعا کریں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اچھی اچھی لڑکی انسان تلاش کرے اچھا شوہر تلاش کرے خود دیندار ہو اور اس طریقے سے جو بچے پیدا ان کا اچھا نام رکھے ان کا عقیقہ کرے ان کو سچائی کی تعلیم دے توحید کی تعلیم دے سنت کی تعلیم دے صحابہ سے محبت سکھائے سلم صالین کے نہج پر رکھے شرک سے دور رکھے ہنستے لقمان حکیم نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی تھی شرک سے دور رہنے کی نصیحت کی اور یہ بھی نصیحت کیا تھا یا بنیا ان تک منخر من خطق فتح سخر دن اور سماوات و فلرد یا تبھی اللہ اگر رائے کے برابر بھی ہے تو اللہ رب آ آسمان میں زمین میں اللہ رب العالمین قیامت کے اسے حاضر کرے گا بچوں کو خوف سکھائیں بچوں کے دلوں کے دل اللہ رب العالمین کا خوف دلائیں کہ جو بھی گناہ کریں گے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اللہ پکڑے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا تو یہ جو مراقبہ ہے اللہ رب العامن کا خوف ہے اللہ کی خشیت ہے ڈر ہے اور دین کی تعلیم میرے بھائیوں یہ بچپن سے کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے بچپن سے نہیں کیا تو میرے بھائیوں بڑے ہونے کے بعد کسی کی صلاح نہیں ہو سکتی ہے اس لیے بچپن سے اس کی ضرورت ہے لہذا میرے بھائیوں آنے والا دن بہت دیکھا بہت ہی خراب دن ہے اور بہت زیادہ تباہی آنے والی ہے لہٰذا اس تباہی سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں بچوں کو بچانا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے آپ کو اپنے کو جہنم سے بچاؤ انہیں دین کی تعلیم دو اسلام کی تربیت کرو دین کے ساتھ میں ڈھالو بچوں کو آپ کوئی بھی تعلیم دے اسلام اس منع نہیں کرتا میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں ان کی تعلیم دینا ضروری ہے بچوں کے لیے تاکہ اسلام پر قائم رہ سکیں ڈاکٹر بنائے مسلمان ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے نماز انجینئر ہو توحید والا انجینئر ہو توحید والا ڈاکٹر ہو جب اس کے پاس کوئی شرک کرنے والا مریض آئے اور ان کو بھی باقاعدہ تربیت کرے انہیں بھی دعوت دے انہیں بتائے کہ دوائیں ذریعہ ہیں شفا دینے والا ہر ہے کسی کا تعویذ گندہ ہے باقاعدہ اس کو نصیحت کرے کہ تعویذ گندہ پہنا اسلام کے اندر شرک ہے اس طریقے سے آپ جو بھی تعلیم دیں لیکن یہ تعلیم ضرور دیں کہ میرے بھائیوں کہ انجینئر سے پہلے ڈاکٹر سے پہلے مسلمان بنے نماز کا پابند ہو توحید والا ہو سنت والا ہو اور اس طریقے سے دین پر عمل پیرا کر ہوگا تو اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی توحید بھی پھیلے گی سنت پھیلے گی اور اس طریقے دعوت کا کام کرے گا لہٰذا یہ ضروری ہے ہمارے اوپر اور اس طریقے سے ہمارے گردنوں میں بچے ہماری امانت ہیں اور قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کے اللہ ابامین ہمیں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نہ جائے اللہ تعالیٰ ہمارے اصلاح فرمائے اللہ بچوں کی صلاح فرمائے اللہ ہمیں بھی دین پر قائم رکھے بچوں کو دین پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے شرک سے محفوظ رکھے بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے ہم رب العالمین بارک اللہ علیہ فرقان عدیم ونافان بلاۃ الکل حکیم جواد الکریم بلکم الرحیم